صحاب کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی کچھ خاص نشانی اور خاص علامات اور خاص نعمتوں کا اظہار فرمایا قرآن پاک میں اس کو نازل فرمایا تاکہ قیامت تک ہمارے مقبول بننے کے خواہش مند لوگوں کو میرے بارگاہ میں مقبولیت کی علامات سے میرے قیامت تک میرے بندے جو مقبول اور پیارے بننا چاہیں ان کو علامات مقبولیت کا علم ہو جائے کہ ہمارے پیارے ایسے ہوا کرتے ہیں یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے بندوں کی علامات اور علامات جس جو پیار کر رہا ہے اس نے بتایا پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی شان میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا حب بابا علیکم ایک عمر ایمان کرام کی شان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو محبوب فرما دیا حب بابا تو جب اللہ کسی کے دل میں کوئی چیز محبوب کر دے اس کی محبوبیت کو سارا عالم مقروبیت سے تبدیل نہیں کر سکتا سارے عالم کی رنگینیاں سارے عالم کی رنگینیاں اور مٹی کے کھلونے جس شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو نقصان پہنچا دے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ابھی اس ظالم قلب میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیار اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاص شان کا اس پر ظہور نہیں ہوا کیونکہ مکروح جو ہے جلد المحبوب المکروح ہوا جلد المحبوب اللہ شامی نے اور نقل کیا ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کا کہ جو شخص مکروح کام کرتا ہے تو وہ محبوب کا ضد ہے مکروح کام کر کے اللہ تعالیٰ کا پیارا نہیں ہو سکتا اجتماع دماعت سے محال ہے اگر دن ہے تو رات نہیں ہو سکتی اور رات ہے تو دن نہیں ہو سکتا جھوٹ سچ نہیں ہو سکتا اور سچ جھوٹ نہیں ہو سکتا لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کر دیا ان کے قلوب میں معلوم یہ ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب نہ کرے ہمارے دلوں میں ہماری کوششیں با اثر اور نتیجہ خیز سمر آور بامراد نہیں ہو سکتی لہذا آگے میں بیان کروں گا کہ ہم کو حق سبحان و تعالیٰ کی یہ محبوبیت کیسے نصیب ہو وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اور میں کیا بتاؤں گا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا سکھاؤں گا کہ جس سے ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو اللہ تعالیٰ محبوب فرما دیں کیونکہ کسی چیز کی علامت کسی چیز کسی نعمت کا اظہار کرنا یہ تو کار سوال ہے مگر اس نعمت کو حاصل کرنے کی تدبیر بتانا بھی تو کار سوال ہے ہم نعمت تو بتا دیں اور نعمت کا طریقہ اور تدبیر نہ بتائیں یہ تو پھر تقریر کامل نہیں ہے اور شفقت کاملہ نہیں امت پر شفقت کاملہ اور محبت کاملہ اور رحمت کاملہ جب ہوگی کہ کوئی عالم کسی نعمت کا ذکر کر کے بعد اس نعمت کے حصول کا ذریعہ اور ذریعہ حصول بھی منسوخ ہو وہی الہی سے ثابت ہو تو پھر کیا کہنا ہے سبحان اللہ اگرچہ کی تدابیر بھی نعمت عظما ہے لیکن جب وہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہو یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو تو پھر کیا کہنا ہے اس تدبیر کا جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بخاری شریف کی روایت سے تدبیر محبوبیت ایمان اور تدبیر مرغوبیت ایمان ان شاء اللہ تعالی ابھی اس کے بعد بتاؤں گا پہلے صحابہ کی اس نعمت عظما کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بے ایمان ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب کر دیا اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نسبت فرمائیں گے کہ ہم نے محبوب کیا تو اللہ تعالیٰ جس چیز جس کے دل میں ایمان کو محبوب کر دے ہے عالم میں کوئی کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دے اللہ تعالیٰ کو للکار دے کہ آپ نے محبوب کیا ایمان کو میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کے بجائے مکرو کر دوں گا اللہ کے مقابلے میں کوئی للکارنے والا ہے پاس پاس کر دے گا اللہ تعالیٰ جو پہاڑ سے ٹکراتا ہے اس کا سر ٹوٹتا ہے پہاڑ پر سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا سر مارنے سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا اس پہاڑ کو توڑنے والا جو اپنے سر سے توڑے اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے ایسے سرکشوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور ایسے لوگوں کو مقبولہ نے بارگاہ گاہ کو جو کوئی شخص دولت کی وجہ سے مال کی وجہ سے جاہ کی وجہ سے خسل کی وجہ سے اس کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرماتے ہیں جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے اور جس کو خدا نہ رکھے اس کو ساری دنیا چکھے یہ دوسرا جملہ اختر کا ایجاد ہے کیونکہ کلام مخلوق ہے اور میں بھی مخلوق ہوں لہذا کلام مخلوق میں اضافے کا حق اختر رکھتا ہے یہ تو آپ نے باپ داداؤں سے سنا ہوگا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے اختر کا اضافہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نہ رکھے ساری دنیا اس کو چکھے اٹھا کر سر تمہارے آستہ سے زمین پر گر پڑا میں آسما سے اٹھا کر سر تمہارے آسما سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے میں کٹی ہوئی پتنگ کی مثال دیتا ہوں جس کا ظالم نے اپنی حرام لذتوں کی وجہ سے اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے منقطع کر دیا وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے چین نہیں ہے ساری دنیا کی نوچ کھسو شیاتی نوچ کی شرارتیں سارا معاشرہ اس کو نوچ کھسوٹ کرے گا بتاؤ جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو ایک ایک لڑکا اس کے ایک ایک ٹکڑے کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے پتنگ کا اللہ سے رابطہ کاٹنا اور حرام لذت کی چال بازی اور مکاری سے کوشش کرنے والا انتہائی پاگل اور بہت ہی بیوقوف اور محروم بھی تھے ہمارے المت فرماتے ہیں کہ گناہ وہی شخص کرنے کی ضرورت کرتا ہے جو بیوقوف ہوتا ہے لیکن اس ظالم کو اگر بیوقوف کہہ دو تو مارنے مرنے تو تیار ہو جائے لیکن حکیمت کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بڑی طاقت والے ہیں ان کو ناراض کرنے والا بیوقوف ہے یا نہیں بڑی طاقت سے چکر لینا بیوقوفی ہے یا نہیں جس کے قبضے میں ہماری صحت جس کے قبضے میں ہماری عزت جس کے قبضے میں ہماری مالداری جس کے قبضے میں ہمارا ہدایت پر قائم رہنا جس کے قبضے میں ایمان پر خاتمہ جس کے قبضے میں میدان محسر کا فیصلہ ایسے پیارے اللہ کو ناراض کرنے والا ظالم نہیں ہے اگر ظالم نہ ہوتا یہ تو اللہ تعالیٰ نہ سکھاتے کہ یوں بہت ربنا ظلمنا بنا اے ہمارے پالنے والے ہم سے ظلم ہو گیا اپنے ذات پر ہم نے ظلم کر لیا یہ ربنا ظلمنا بتا رہا ہے کہ اللہ کو نافرمانی کرنا ظالم ہے نافرمانی کرنے والا ظالم ہے وہ علا نفس ہی ہے خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار رہا ہے اور یہ بھی سکھایا پھر یہ بھی کہو کہ ہم گناہ کر کے کہیں فلاح نہیں پا سکتے ساری دنیا میں سیاسی پناہ مل جاتی ہے لیکن اللہ کے نام کرنے والے تو کہیں پناہ بھی نہیں ملتی لہذا اللہ تعالیٰ نے کہیں عالم میں پناہ نہ ملنے کا مضمون بھی سکھایا یوں کہو بھائی علم تفصیل لنا اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے وہ ترحمہ آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے للکون اللہ تو سارے عالم میں ہم ضرور ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے پوری کائنات آپ کے مقابلے میں ہماری مدد نہیں کر سکتی وہ علم تقفیل لنا وہ ترہمنا سے سکھا دیا کہ اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائیں گے تو کیا ہوگا لنکون الخاصرین ضرور ضرور ہم خسارے میں پڑ جائیں گے پھر دنیا والا فرا نہ دنیا رہے گی نہ آخرت یہ یہ نالائقی اور پن ہے جو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ ہم حرام لذت لے کر نہ امرت پرستی یا نظر بازی یا جھوٹ یا ضرورت یا ماں باپ کو ستانا اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا بیوی کو ستانا یا بیوی بدتمیزی کرے اپنے شوہر کے ساتھ یا شوہر کے رشتے داروں کے ساتھ تو یہ سمجھ لو اس کو چین نہیں پا سکتا ایسا سب اور نہ چین اور چین نہیں پا سکتی ایسی عورت اور نہ چین پا سکتا ایسا مرد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل کو بے چین کرتے ہیں اسباب بے چینی کا محتاج اللہ نہیں ہے سن لو جیسے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے تو اسباب خوشی سے اللہ اسباب خوشی کا محتاج نہیں ہے اللہ بغیر اسباب خوشی ہمارے دلوں کو خوش رکھنے پر قادر ہے دیکھو خوب ذرا غور سے سن لو اختر کی بات پھر میں کہنا خبر نہ ہوئی اسباب خوشی نہیں ہے پیٹ میں چٹنی روٹی ہے قالین بھی نہیں چوٹ بوریا ہے خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تب سے سلیما تھا جتنی بھی اسباب خوشی ہیں کچھ نہیں ہے اس کے پاس اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اس کے قلب کو خوشیوں سے بھر دے اور سلاطین اور رومانٹک دنیا اور خردنوش پیٹو پیٹو دنیا لپیٹو سمیٹو اور بھریٹو جو پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹتے ہیں اور اس کے بعد پلیٹ میں لیٹتے ہیں ان کا نام میں نے رکھا ہے کیا پیٹو سنا پیٹو پلیٹو پھر سمیٹو اور اس کے بعد لمیٹو لپیٹو اور پھر پلیٹ میں پلیٹو کچھ نہ ہو اس کے پاس لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسے اسباب اسباب خوشیوں کے ایک زمانے میں کچھ نہیں تھے میرے پاس اب بتانا پڑتا لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم سے دل میں ایسی خوشی تھی کہ سلاطین بھی نگاہ میں نہیں آتی طالب علمی کا زمانہ ناشتہ کا انتظام نہیں مدرسہ غریب تھا آج کل تو سو سو روپئے وظیفے مل رہے ہیں ایک روپیہ بھی وظیفہ نہیں ملتا تھا اور والد کا ہمارے انتقال ہو گیا تھا لیکن شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے کی غلامی کے سطح میں ہر وقت ایک نشہ رہتا تھا اسباب خوشی جنگلوں میں رہا ہوں دریاؤں کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختر کو اپنے نام کے سطح میں مستیاں اور نشے سلطنت عطا فرمایا ہر لمحے حیات گزارا ہم نے اکثر کا ہے ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر ہر لمحے حیات ہر لمحے حیات گزارا ہم نے آپ کے نام کی لذت کا سہارا لے کر جو بالکل بے سہارا ہو اللہ کا سہارا اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس اس مضمون کو قرآن پاک کی آیت میں فرمایا علیہ صلی اللہ کافی نبدا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ تو ایک رخ دکھا آپ نے کہ بغیر اسباب خوشی اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی اور اکثر کے قدر نے محسوس کیا اپنے محسوسات کو پیش کر رہا ہوں اپنے اپنے سے محبت کرنے والوں کے سامنے جہاں دشمن ہوتے ہیں یا حاصلین وہاں نہیں پیش کرتا ہے کیونکہ یہ مجمع سارا ہی میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے جمعہ پڑھنے والا نہیں ہے آپ لوگ جمعہ پڑھنے آتا آنا ہوتا تو مسجدیں بہت سی ہیں جمعہ والی آپ اکثر کی بات سننے آتے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ بغیر اسباب خوشی اور خوشیوں کی موجے سمندر کی موجے خوشیوں کی اکثر نے محسوس کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میری کوئی لیاقت و قابلیت کو دخل نہیں ہے اللہ کریم ہے اور کریم نالائقوں پر بھی مہربانی کر دیتا ہے اب دوسرا رخ میں دیکھو کہ خوشیوں کے اسباب میں پانچ ہزار گز کا بنگلہ لاہور میں اور بے شمار کروڑوں روپیہ بینک میں باورچی شامی کباب اور بریانیاں دونوں وقت زیورات کا ٹھٹ لگا ہے تھا اس عورت کے پاس لیکن اس عورت نے آ کر میرے شیخ صاحب صاحب داؤن پر سے عرض کیا پردے سے میں بھی سن رہا تھا اس نے کہا حضرت کروڑوں روپیہ بینک بیلنس بینک میں جمع ہے بے شمار نوکر چاکر باورچی قالینے شامی کباب بریانیاں پاکولا کی بوتلیں اور قالین موبائل پانچ ہزار گز کا بنگلہ لیکن دل کو ایک پل کو سکون نہیں ہے ایسے فون میرے پاس آتے ہیں کہ جن کے ایئر ہوائی جہاز چل رہے ہیں لیکن فون آتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں ہے تو اسباب خوشی میں اسباب خوشی میں بے سکون کرنے پر قادر ہے اپنی بریانیوں کبابوں پر اور دنیاوی لذتوں کا سہارا مت کرو اللہ کو ناراض مت کرو کہ اگر خدا ناراض ہو گیا اور اس نے میری زندگی کو تلخ کر دی تو میں ماش کی دال کباب اور خوب برف کا پانی پیوں گا اور مرچوں سے سہارا لوں گا اسباب راحت کا سہارا مت لو اسباب خوشی میں دل کو بے چین کرنے پر قادر ہے بین نہ لوہ معیشت کا اور اب اس کی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب کوئی بڑی طاقت والا کسی ملک میں بڑی طاقت کا بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے بادشاہ کو گرفتار کرتا ہے وہ کانسٹیبل اور پولیس اور چوکی دار اور دار اور ایس پی کو گرفتار نہیں کرتا اس ملک کے وزیر اعظم یا بادشاہ کو گرفتار کرتا تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اسباب خوشیاں نہیں چھینتا وہ تو بعد میں آئی ہوئی آزاد اسباب خوشی کے رہتے ہوئے فوراً اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے دل بادشاہ ہے جسم کا دل بادشاہ ہے جسم کا اسی وقت اس کا دل بے سکون ہو جاتا ہے اور بے قید ہو جاتا ہے اور گرد گرد پیش اس کے سامنے کباب اور پسندے اور اسٹو اسٹو جس کی میں نے ڈبل ایس ایس ٹو یعنی ڈبل ایس کہتا ہے واہ واہ لاؤ جلدی لاؤ سارے برف کے پانی اوپر کے برف کے پانی سے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو نور سے بھر دے فرماتے ہیں دیکھو کافر بادشاہوں کی خبروں کے سنگ مرمر کو مت دیکھو کافر بادشاہوں کی قبروں پر سنگ مرمر کو مت دیکھو اور پھولوں کی چادروں کو مت دیکھو کہ ہر بادشاہ پھول کی چادر چڑھا رہا ہے اور فوج کی گارڈ آف آنر اور توپوں کی سلامی مت دیکھو قبر کے اندر دیکھو کہ اس پر کیا عذاب ہو رہا ہے یہ بریانی ہماری زبان تک ہے یہ ٹھنڈے پانی ہماری زبان تک ہے جب دل کو اللہ بے چین کرتا ہے تو سارا عالم اس کی نگاہوں سے تاریخ ہو جاتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار دل گلستہ تھا تو ہر شہ سے ٹپکتی تھی بہار اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو ایک چاند ایک چاند دیا اس کو اور دور رکھو گے اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کو ایک چاند دیا کیونکہ صاحب شریعت مدین شریف میں آرام فرما ہے صلی اللہ تعالیٰ رمضان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اگر کئی چاند ہوتے ایک چاند میں بھی بعض لوگ کچھ پہلے دیکھ لیتے ہیں بینائی تیز ہوتی ہے یا پہاڑوں پر رہتے ہیں تو اوپر سے چیز جلد نظر آ جاتی ہے اس لیے ان کے بارے میں بدگمانی جائز نہیں ہے کوئی ہوائی جہاز پر ہے تو جلد چاند نظر آ جائے لیکن مشتری کو چار چاند اللہ نے دیے ایک سیارہ ہے ایک زمین کا گولا ہے جس پر چار چاند ہیں کیونکہ سورج سے دور ہے اور زہر سیارے کو اللہ نے چھ چاند دیے زہر سیارے کو چھ چاند دیے اور دنیا کو ہماری ایک چاند دیا کہ یہاں شریعت موجود ہے ان سیارات پر شریعت کا وجود نہیں ہے لیکن ایک سیارہ ہے جس کو ایک چاند بھی نہیں دیا اللہ نے دنیا کو ایک چاند کیوں دیا کہ دنیا سورج سے متوسط درجے میں بہت دوری ہے اس کو اور زحل مشتری کو چار چاند چھ چاند دیے تاکہ وہ بہت دور ہے سورج سے اور اتارف جو سورج ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ جو سورج کے قریب رہتے ہیں انہیں چاندوں کی ضرورت نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو سورج کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو چاندوں کی ضرورت نہیں چاند سے بے نیاز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے تو ہر وقت چمک رہا ہے ہر وقت چمک رہا ہے سورج کی شعاؤں سے پھر چاند بلا ضرورت کیوں اللہ دے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو اپنے قرب کا آفتاب دیتے ہیں ان کی دنیا کو مت دیکھو گی کتنی بینک کتنا ان کی فیکٹری ہے اور کتنے کارخانے ہیں ان کا ایک قرب کا ذرہ ہی ان کے لیے کافی ہے پھر آ کہہ کے کہتا ہوں کہ دنیا داروں کے مال و دولت اور بنگلوں کو مت دیکھو یہودیوں کو بھی اللہ نے دیا عیسائیوں کو بھی اگر یہ بڑی اچھی چیز ہوتی تو یہودیوں کو نہ دیتا اللہ جا کے دیکھو بڑے بڑے یہودی اتنے مالدار ہیں مولوی اور صوفی کو چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو اور ان کی خوبصورت بیویوں کو اور ان کے ٹھاٹ باٹ کو اور ان کے ہاتھ پاٹ کو اور ان کے کھاتے اور ان کے دھوبی گھاس کو کچھ مت دیکھو یہ دیکھو کہ کس کے دل میں درد دل اللہ کی محبت کا کتنا ہے اگر آپ کو مالدار دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ خدا اس کے دل میں کتنا قوی تعلق ہے خدا سے کتنا اس کے دل میں قوی تعلق ہے اس کے دل میں اللہ کتنا ہے کس درجے رابطہ ہے اس کو اللہ سے تب سمجھو یہ مالدار سب سے بڑا ہے اپنا دو شیر پیش کرتا ہوں کیونکہ بعض مولوی اور صوفی کو بھی شیطان بہکاتا ہے کہ ہم اتنا تعجب پڑھتے ہیں اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں مگر ہمیں تو غریب بنایا اللہ نے اور بے نمازیوں کو مرسٹیز دیا ہوا اس پر میرے دو شعر سن لو ان شاء اللہ اس سال ختم ہو جائیں گے اور عظیم الشام دنیا شاعری میں بھی زلزلہ یہ میرا شعر بچا دیتا ہے یہاں بھی کچھ شاعر موجود ہیں لیکن دیکھو دشمنوں کو ایش آب و گل دیا دشمنوں کو عیش آگوں گل دیا ساری دنیا کا عیش پانی اور مٹی سے بنا ہوا کباب ہو بریانی ہو عورت ہو لڑکے ہوں پلاؤ ہو کچھ ہو سب کا مٹیریل اور مادہ تخلیق اور مادہ ترکیب صرف پانی اور مٹی ہے نہ یقین آئے میری بات پر تو زمین میں دفن کر کے دیکھو خوشبودار کباب کو زمین میں دفن کرو اور پانچ چھ دن کے بعد دیکھو عورتیں حسین اگر جب مر جائے قبرستان میں دفن کر کے پھر کھود کر دیکھو کہ ان کے رخسار ان کے لبے نازک ان کی آنکھیں جس سے آپ ایمان بیچ رہے تھے وہ کہاں ہیں کیا یہ موتیا پر نہیں ہے زیادہ غور سے سنیے میرے شعر کو میرے شعر کو یہ نہ سوچو کہ یہ تو سن چکا ہوں درد دل کی کیفیت کو اضافہ علم کی وجہ سے بے قدری کی نگاہ سے مت دیکھو علم کا اضافہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے محبت کی کیفیت اور درد اور کیفیت احسانیہ کو اپنے دل میں حاصل کرو اس نیت سے آئیے تکرار غذا سے کیوں نہیں گھبراتے ہوا اگر آپ کو ہر دوسرے دن کباب مل جائے اور ہر تیسرے دن فالودہ مل جائے جس سے آپ آلودہ نہ ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ بھائی کیا روزانہ جب دیکھو ہر ہفتہ پلاؤ ہفتے میں ایک دن تو پلاؤ کھلا رہا ہوں بولو ہر ہفتہ پلاؤ ملے تو خوش ہوتے ہو بس سن لو دشمنوں کو ایش آب و گل دیا دشمنوں کو ایش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا دشمنوں کو یہودی اور عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو مال دولت دیکھ کر یہ شیخ پڑھ دو کہ دشمنوں کو ایش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا انبیاء علیہ السلام یتیم پیدا کی جاتے ہیں بکری چروائی جاتی ہے پیٹ پر پتھر بنوائے جاتے ہیں لیکن ان کے درد دل میں جو درد نبوت ہے سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے درد ولایت نہیں ہوتا انبیاء کے دلوں میں درد ولایت اور درد ہے اور درد نبوت اور ہے نبی کا ایمان یقین اور پھر سید الانبیاء علیہ السلاط و تسلیم کا ایمان کیسا ہوگا دشمنوں کو ایش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا اور یہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنی محبت کا درد عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نگاہوں میں شاید سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہیں دنیا حسن کے حسن کے پرختے اڑ جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبروں میں ان کا کیا حال ہوگا وہ زندگی میں پہلے ہی سے سمجھ لیتے ہیں اور بریانی اور پلاؤ پر بھی جان نہیں دیتے جانتے ہیں کہ صبح رات کو کھاؤں گا پلاؤ اور کباب خوشبودار اور صبح لیٹرین میں کیسا جمع کروں گا اس کی نعمتوں کو پا کر شکر تو ادا کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں بھولتے کہ بریانی پلاؤ کی خاطر جماعت کی نماز چھوڑ دیں نعمت کو دیکھ کر اللہ کو نعمت دینے والے کو نہیں بھولتے یہی علامت ہے کہ ان کے دل میں کوئی درد دل بھی ہے ان کے دل میں کوئی درد دل بھی ہے کہ نعمتوں میں مبتلا ہو کر نعمت دینے والے کو بھول نہیں رہے ہیں چاروں طرف نعمتوں میں ڈوبے ہیں مگر نعمت دینے والے کی یاد ان پر غالب رہتی ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں اب اب سوال ہوگا کہ رنگ دل جن کو ملا ہوا ہے اور جن کے پاس دنیا ہے دونوں میں کیا فرق ہے یہ وہ درد دل نہیں ہے کہ آگا خاں ہاسپٹل جانا پڑے آپ کو دل کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا پڑتا یہ وہ درد دل ہے جس سے اولیاء اللہ وہ کے مانگتے ہیں اللہ سے دونوں میں کیا فرق ہے دوسرے شعر میں پیش کرتا ہوں کہ جن کو دنیا ملی ٹھاٹ باٹ ہیں دولت بے تحاشا ہے اور ہر طرف سے بتاشا ہے اور بنگلہ دیشی ہے تو شاشا بھی ہے اس کے پاس شاشا کھیرا ککڑی کو کہتے ہیں بنگلہ دیشی زبان میں لیکن کل کو سکون نہیں جا کے دیکھ لیں آپ تجربہ کر لو چالیس دن نکالو دس دن بادشاہوں کے ساتھ رہ لو دس دن لیلا اور مجلو جیسے رومانٹک دنیا میں بھی رہ لو جو ولیم فائل کے بغیر سو نہیں سکتے اور میر صاحب بغیر ولیم صاحب کے سو رہے ہیں ابھی اس وقت میر صاحب اس تاریخ دیکھ کر رفتاری تیز کرتا ہے مگر میری تقریر میں کبھی کبھی اب دوسرے شہر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں کا انجام کیا ہے اہل درد دل اور اہل دنیا میں کیا فرق ہے ان کو ان کو ساحل پر بھی تو یعنی ملی وہ ایئر کنڈیشن میں خودکشی کر رہے ہیں دنیا دار سکون نہیں چین نہیں ان کو ان کو ساحل پر بھی تو ملی اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا ان کو ساحل پر بھی تو ملی ساحل پر طوفانوں میں مبتلا ہے جبکہ ساحل پر کشتی پار ہو کر سکون کا سانس لیتی ہے مگر جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں وہ ساحل پر بھی طوفانوں میں مبتلا ہے ان کو طوفانوں ان کو ساحل پر بھی یعنی ملی اور اور اللہ والوں کو کیا ملا اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا تو دوستو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ پیارے تھے کہ نہیں تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ان پیاروں اور مقبولین کے قلب میں اپنے ایمان کو محبوب کر دیا حق ببا علیکم ایمان کا ترجمہ آگے کیا ہے وزی نہو اور ان کے دل میں ایمان کو مزین کر دیا رچا دیا راسک کر دیا کہ مزہ نہیں کہ ایمان کو چھوڑ کر وہ دنیا حاصل کر لے راسک کر دیا مزہ نہیں کسی حسین سے فروخت ہو جائے ان کا موتیا پن ان کی آنکھوں سے نکال دیا گیا ہے حقیقت بھی ہیں یہ انجان بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کسی جوان لڑکے کو اس کا بڑھاپا دے اور ان کے ذہن میں آ جاتا ہے مہاومی کا شیر یاد آ جاتا ہے کہ جو بچے آج حسین ہیں بڈھے ہو کر ان کا حسن کا ایک آشاریہ بھی نہیں رہے کوئی نانا ہوگا کوئی نانی ہوگا ہوگی انجام پر نظر جب ہونے لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی کرم اور محبوبیت آ گئی ایمان کی وہ ذی الحو کا ترجمہ حکیم الامت نے جو کیا ہے وہ پیش کرتا ہوں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ نحو کے معنی رقبہ ایمان کو مرغوب کر دیا اب کے مقابلے میں زینہ جو آیا ہے زینہ کے معنی رقبہ کیا ہے تفسیر بیان قرآن کے اندر کیا مطلب کہ ایمان کو محبوب کر دیا اور دلوں میں مرغوب کر دیا مرغوب اور محبوب میں کیا فرق ہے محبوب سے ایمان کی محبت آ جاتی ہے کہ جان دیتا ہے ایمان نہیں دیتا مٹی کے کھلونوں پر ایمان کو ضائع نہیں کرتا اور مرغوب کی معنی کیا ہے کہ تقاضائے محبوبیت پر عمل شروع کر دیتا ہے جس بات سے اللہ خوش ہوتا ہے جب ایمان مرغوب ہو جاتا ہے تو بتاؤ مرغوب غذا کو آپ بھوک کی حالت میں تیزی سے کھاتے ہیں آہستہ آہستہ افطاری کے وقت میں اگر دہی بڑے ہوں شامی کباب اور شربت الفظا کو آہستہ آہستہ استعمال کرتے ہیں یا تیزی سے تو مرغوب جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان کے تقاضائے اعمال جو ہیں وہ تیزی سے انسان اس میں مشغول ہو جاتا ہے اب اس کے بعد دوسرا رخ سنیے اللہ تعالیٰ نے بہترین رخ کو پہلے بیان کیا اور اپوزیشن کو بعد میں بیان کیا پہلے سلطنت اور اہل سلطنت کی تذکرے ہوتے ہیں اپوزیشن کو بعد میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کر رہا ہے لیکن کم رقوف اور ہم اپنے پیاروں کے دلوں میں اے میرے پیاروں اور صحابہ تمہارے دلوں میں ہم نے کفر کو مکروح کر دیا المکرو ہوا ضد المحبوب کیا کفر کو اب ایمان کا اپوزیشن ایمان کا دشمن کیا کیا چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو بعد میں بیان کیا معلوم ہوا دوستوں کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایمان کو محبوب اور مرغوب کر دیا تو کفر کو مکروح کر دیا مکر رہا لیکن القفر الفسوخا ولیسیانہ فسوق اسیان میں کیا فرق ہے فسوق سے مراد بڑے گناہ ہیں المراد بل المراد الفسوق القبائط و المراد بل اتیان سے مراد مطلق گناہ ہے قبائل سے خصوص سے مراد بڑے بڑے گناہ کو ہم نے مکرو کر دیا اے صحابہ تمہارے دلوں میں تو پوری دنیا میں اس کو اندھیری ہوتی ہے ہم نے فانی روپ سے دیکھی ہے نبز کائنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے اور آج وہ بھی ہیں ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ کچھ کیا بڑے گناہوں سے بھی ڈکار نہیں لیتے الائے کا حمر راشدون اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راشدون لوگ ہیں یہی راشدون لوگ ہیں پھر جب راشدون کا مقام ان کا پکا ہو جاتا ہے تو ہم ان کو مرشدون بنا دیتے ہیں یہ مرشد ہو جاتے ہیں پہلے راشدون ہوتے ہیں بعض لوگ راشدون نہیں بننا چاہتے وہ گناہوں کے ساتھ مرشد بننے کی اور خلافت کی تمنا کرتے ہیں بتائیے پہلے کیا ہے راشدون ملائکہ ہم الراشدون یہ راشدون ہیں جب راشدون ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو مرشدین اور رہنما بنا دیتا ہے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اس کو بناتا ہے اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کے پیاروں کی یہ علامتیں کہ جن کو راشدون کا لقب مل جائے ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور کیا ہو جائے مرغوب ہم لوگوں کے دلوں میں ایمان کیا ہو جائے محبوب اس کے بعد مرغوب مرغوب کس کا ترجمہ ہے وزیہ نہو ہب ببائے لکھون ایمان اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنوا دے وزی نہ مرغوب بنا دے تاکہ تقاضۂ ایمان پر عمل شروع ہو جائے اور اس کے بعد کفر سے نفرت اور خصوص بڑے گناہ سے بھی تمام گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو کیا لقب دے دے الائے کو ہم الراشدون یہ بندے ہمارے راشدون ہیں کئی نعمتیں ہو گئیں ایمان کا محبوب گنو ایمان کا محبوب ہونا ایک مرغوب ہونا دو کفر سے نفرت تین خصرو اور بڑے گناہوں سے نفرت چار اور تمام معاشی جملہ گناہوں سے نفرت پانچ اور اس کے بعد الای کا ہم الراشدون کا لقب چھ نعمتیں اب یہ چھ نعمتیں کیسے ملے اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ میں چھ نعمتوں کا تدبیر اور طریقہ بھی بتا رہا ہوں اور اور طریقہ بتانے والا کون ہے سرور عالم صلی اللہ وسلم جو امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ہے انہوں نے ایک دعا سکھا دی بخاری شریف کی روایت ہے کہ تم یہ دعا مانگو تو تم راشدون ہو جاؤ گے اور جب راشدون ہو جاؤ گے تو وہ چار میں پانچ نعمتیں بھی مل جائیں گی جو اللہ نے راشدون سے پہلے نازل فرمایا ایمان کی محبوبیت مرغوبیت اور کفر سے اور فسوخ سے ادیاان سے مقروحیت یہ پانچ چیزیں ہو گئی یہ راشدون کی دعا کرو کس عنوان سے کس عنوان سے یہ دعا سکھایا اللہ تعالیٰ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر کروڑہ کروڑہ درود السلام اور رحمت نازل فرمائے سکھا رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے اور کس اس کی روایت کا مالہ مال ہے سیاق و سواب کیا ہے ایک صحابی کے باپ کافر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اگر میں ایمان لاؤں تو آپ ہم کو کیا دیں گے میں دو نعمتیں دوں گا جب پھر ایمان لائے اور حاضر ہوئے تو یاد دلایا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا دو نعمتیں اس وقت آپ نے فرمایا یہ دو سیکھو جس سے تم راشدون بن جاؤ اور صحابہ کا مقام کف کے ایمان کے بعد صحابہ کا سارا مقام تم کو حاصل ہو جائے معلوم ہو کہ تم پرانے صحابی ہو وہ ابھی ایمان لائے ہو لیکن میں تمہیں وہ دعا سکھا رہا ہوں کہ تم صحابہ کی وہ پانچ نعمت چھ نعمتیں یعنی ایمان کی محبوبیت اور مرغوبیت دو اور کف سے مقروحیت اور فسوخ سے مقروحیت اور اسیام سے مقروحیت تین یہ پانچ نعمتیں تم کو حاصل ہو جائیں جب تم راشدون ہو جاؤ گے اور میں تم کو راشدون کے کلی میں ایک فرد کی حیثیت سے داخل ہونے کے لیے راشدون کے طبقے میں راشدون کے گروہ میں راشدون کے وقت میں تم کو داخلے کے لیے میں تم کو ایک دعا سکھا رہا ہوں جب تم راشدون ہو جاؤ گے انشاءاللہ تو تمام نعمتیں جو بیان ہوئی ہیں اللہ کا ایمان محبوب بھی ہو جائے گا مرغوب بھی ہو جائے گا اور کفر سے نفرت قبائل سے نفرت سرائے سے نفرت ہو جائے گا اب وہ دعا کیا سکھائی اب میرے ساتھ ساتھ پڑھو سب کتنے تاکہ یاد ہو جائے اللہ الہمنی رشدی رشد مانے ہدایت یہی صاحب رشد راشدن ہوتا ہے جب رشد پا گیا تو راشدن ہو گیا اللہ الہمنی رشدی اے اللہ مجھے اپنی رشد کی کا وہ مقام ہدایت نصیب فرما جس سے پانچوں نعمتیں آپ نے راشدون کے پہلے بیان کی ہیں جب آپ ہمیں وہ رشد عطا فرما دیجیے کہ میں راشدون ہو جاؤں اور جب راشدون ہو جاؤں تو پانچوں نعمتیں کیا ہر ببا وہ کر رہا کی تین اور ہر ببا کی ایک اور زینہ کی دو پانچوں نعمتیں حاصل ہو جائیں جتنا اطاعت محبوب ہونا چاہیے اتنے ہی نافرمانے سے بھی نفرت تو ہونی چاہیے یہ کیسے آدمی عاشقی ہے کہ اللہ کے سجدے میں روتے بھی ہوں اور اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہوں لیکن ناراضگی سے بچنے کا فکر نہیں کرتے ہوں وہاں کتے اور بلی بن جاتے ہوں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انسان ہو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا بتقاضائے ہے محبت بتاؤ کو کیا تقاضا ہونا چاہیے اتنے بڑے پالنے والے محسن کو ناراض کرنا یہ کیا شرافت بندگی ہے یا محبت بندگی ہے یا کمینہ پن ہے کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم شریف ہیں پھر پڑھو یہ دعا بخاری شریف کی ہے انشاءاللہ یہ دعا مانگو صبح ہر نماز کے بعد تین دفعہ مانگ لو جس دن اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انشاءاللہ شاء اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت محبوب ہیں محبوب کے الفاظ محبوب ہیں اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے اللہ محبوب چیز کو اپنی رد نہیں کرے گا اور نبی کی دعا اللہ کو محبوب ہے نبی کو سکھایا اللہ نے اپنے بندوں کو کے لیے نبی کو ذریعہ بنایا کہ میرے بندے راشدون کیسے ہوں گے اے نبی آپ سکھائیے سلمان سے عنوان رسالت ہے یہ اللہ الحمنی رشدی اے اللہ ہم کو راشدون کی نعمت عطا فرما دیجیے راشدون میں ہم کو ان کر دیجیے داخلہ دے دیجیے گروہ اولیاء میں گروہ راشدین میں قافلے راشدین میں ہم کو داخل کر دیجیے اللہ الہندی رشدی اے اللہ ہم کو رشد دے دے تاکہ ہم راشدون میں داخل ہو جائیں راشدون کے قافلے میں لیکن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ عالم نفسیات بھی بناتے ہیں کہ وہ ہمارے نفس کی بدماشیوں کو اور ہمارے نفس کی کمینے پن کو اور ہمارے نفس کی تمام شرارتوں کو خوب سمجھتا ہے پیغمبر اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر ولی کو بھی اللہ تعالیٰ عالم نفسیات بناتے ہیں وہ ہر اپنے مرید کے نفس کو خوب سمجھتا ہے اور ایسے ایسے نقطے بتاتا ہے کہ مرید کے سوچنے سوچتا رہ جاتا ہے کہ ارے ہمارے پیر کو کیسے باتیں سنبھالوں گی جس کو اللہ مربی بناتا ہے انداز تربیت بھی سکھاتا ہے آپ کی محبت میں آپ کی محبت سے اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے یا نہیں تو اللہ اپنے بندوں کو جس کو مربی بناتا ہے انداز تربیت بھی سکھاتا ہے جس کو سلطنت دیتا ہے آداب سلطنت بھی سکھاتا ہے لہذا اب آگے والا جملہ بتا رہا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم میں سب سے بڑے عالم نفسیات تھے سارے پیغمبروں سے بھی زیادہ عالم نفسیات تھے وہ کیا جملہ ہے پڑھیے لال ہے ہے نہیں نہیں عزیز کا تو باغی فال میں یہ باغی فال کا امر ہے اس کا مطلب کیا ہے الیاز کیا مطلب ہے الیاز آج یوری دو کام رہے آئی عریزنی اور مجھے پناہ نصیب فرما اور مجھے پناہ نصیب فرما وہ آئی عریزن میں شر نفسی نفس کی شرارت سے بچا دینا کیونکہ آپ بازوں کو رشد و ہدایت دیتے ہیں جامع المعلومات معلومات ہوتے ہیں لیکن معمولات کے دامے نہیں ہوتے ان کا معلوم معمول نہیں بننے دیتا کہتا ساری زندگی بد نظری کرتے کرتے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور قرب خاص اللہ کے قرب خاص سے محروم کر کے حرام لذتوں کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے اس لیے کہتا ہوں دوستو ذرا جابازی سے کام لو جس طرح دنیا کی نعمتوں میں ہم جابازی کرتے ہیں آپ بتاؤ جو دنیا کی نعمتیں محبوب ہیں اس کے لیے جان کی بازی لگاتے ہی نہیں لوگ الیکشن میں جانے جاتی ہیں سلطنت عزیز ہے فرحاد نے پہاڑ سے ٹکرایا شیریں عزیز تھی مجنو نے لیلا کے لیے جنون قبول کر لیا پاگل پر لیلا عزیز تھی بہت سے لوگ پلاؤ بریانی پر عزت کو قربان کر دیتے ہیں ایک دسترخوان پر بغیر بلائے پلاؤ کی خوشبو سو کر آدھم کے ہاتھ کے اور وہ مدو نہیں تھے میزبان نے نے میں آپ کو دعوت نہیں دی کہا میں نے پلاؤ کی خوشبو سے میں اس وقت بے اختیار ہو گیا ہوں پلاؤ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا نہ تم اختیار میں ہو نہ دل اختیار میں آتا نہیں سمجھ میں کروں کیا آتا نہیں سمجھ میں کروں کیا بہار میں یہ پلاؤ کی بہار میں اس وقت میرے سمجھ میں نہیں آیا میں پاگل ہو گیا خیر معاف کر دیا گیا اس کو میزبان کو رحم آ گیا تو ان میں ہوتے ہوئے دیکھیے اس کی مثال ایئرپورٹ پر گیا ایئر ہوسٹل کھانا لے کر آئی یا کسی کو پہنچانے گئے حاجی کو لینے بے پردہ لڑکیاں گزر رہی ہیں کیا علم نہیں ہے خاص کر ہمارے خانقاہ میں آنے والوں کو بولو بھائی علم ہے کہ نہیں کہ نظر بچانا فرض ہے اور نظر بازی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوا مشکا شریف صفحہ دو سو بہتر پر نہیں ہے علم ہے مگر نفس کی شرارت سے مغلوب ہو گیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نفس کی شرارتوں سے زبردست واقف تھے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر عالم نفسیات کون ہوگا ایک عالم نے میری تقریر سن کر کہا کہ بخاری کی شرح کرنے والوں نے بھی شاید یہ بات نہیں لکھی ہوگی ایک عجیب و غریب علم اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا کہ دو شرح فتح الباری اور امدت القاری فتح الباری ابن حضرت فلانی کی اور بدر اور علامہ بدر الدین آئینی کی القاری علامہ قسطلانی کی سر قسطلانی شاید تین لوگوں کا ذہن بھی رہنا گیا ہوگا لیکن فضیلت جزی فضیلت کلی کی منافی نہیں کسی جز میں اللہ ہم کو فضل دے دے یہ دلیل نہیں کہ ہم ان سے افضل ہیں فضیلت جزی فضیلت کلی کی منافی نہیں ہوتی اس لیے ذرا سمجھ بوجھ کے اپنے اس میں رہو سمجھ گئے پہاڑوں کے دامن سے اپنے نفس کا اونٹ گزار دیا کرو کبھی کبھی تاکہ اس کی اس کو اپنی بندی بناز نہ ہو اس لیے اللہ والوں سے ملاقات کرنا چاہیے تاکہ ان کے قرب کا عالم دیکھ کر اپنی قرب کی پستیوں پر تکبر نہ آئے اور دنیا میں بھی اپنے بڑے دنیا داروں کے پاس مت جاؤ ورنہ تمہیں ناشکری ہوگی کہ ہمارا تو چار سو گز کا پلاٹ ہے اس کا تو چار ہزار گز کا ہے دنیا داری میں اپنے سے کمتر لوگ سے ملو اور دینداری میں اپنے سے زیادہ دیندار سے ملو دنیا داری میں اپنے سے کمتر ملو تو اپنی دنیا پر شکر کی توفیق ہوگی اور دینداری میں اپنے سے زیادہ بہتر سے ملو تاکہ اپنے دین موجودہ پر ناز و تکبر نہ ہو اب پھر یہ دعا پڑھ لو بس مضمون ختم ہو رہا ہے اللہ الحمنی الہام کے کیا معنی ہیں الہام کے معنی کیا ہیں کہ آپ کی طرف سے عطا ہو جائے ہمارے نفس بازو آزمائے ہوئے سمجھ گیا یہ بازو میرے آزمائے ہوئے بڑے بڑے دانت پیس کے ارادہ کر کے چلتے ہیں سڑک پر لیکن جامع کلاس مارکیٹ میں ان کے کلاس پھٹ جاتے ہیں اللہ رشدی اے اللہ رشد و ہدایت کو ہمارے دل میں ڈال دی کیونکہ دل آپ کا مرکز ہے آپ کا گھر ہے اس گھر کو آباد کر لیجیے اپنے گرو سے آپ اس اس دل گھر میرا دل آپ کا گھر ہے مومن کا دل اللہ کا گھر ہے مولا کا گھر ہے اور گھر جبھی آباد ہوتا ہے جب گھر والا اس میں آ جائے تو ہم گنہگاروں کے دل کو اپنی رشد کی نعمت سے ہدایت کی نعمت سے اس کو آباد کر دیجئے یعنی اپنا قرب و تقوان کے نور سے ہمارے دل کو آباد کر دیجئے اور گھر کب آباد ہوتا ہے جب گھر والا آ جائے لہذا آپ ہمارے دل میں آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں دوسرا اللہ علیہ رشدی اللہ رشد کو اور ہدایت کو یعنی ایمان کی محبوبیت کو ایمان کی مرغوبیت کو کفر کی مقروبیت کو قبائر کی مقروحیت کو تمام گناہوں سے مقروحیت اور ناگواری کو ہمارے قلب کو عطا فرما دیجیے الہام فرما دیجیے یعنی دل بدل دیجیے ریکنڈیشن کر دیجیے پرانی گاڑیاں جو ہیں بدماشی اور گناہوں سے انجن بالکل تصادم ایکسیڈنٹ کی کثرت سے انجن بالکل بھسٹ ہو رہا ہے اس خراب انجن کو نکال کر پھینک دیجیے اور جاپان والوں کی طرف سے ریکنڈیشن کر دیجیے کہ ہمارے دل میں نیا دل رکھ دیجیے جو اللہ والا دل ہو تقوا والا دل ہو اور یہ اللہ والا دل ہو دیکھا آپ نے ریکنڈیشن سے کیا فائدہ آپ سب نے اٹھایا دنیاوی لغت سے بھی میں فائدہ اٹھا رہا ہوں آج مشر نفسی اور میرے جب مجھے آپ ہدایت دے دیں یعنی ہمیں راستہ معلوم ہو گیا کہ عورتوں کو دیکھنا برا ہے اپنی بیوی کے علاوہ غیر محرم کو اور یہ گناہ اس لڑکے کو دیکھنا برا ہے یا جھوٹ بولنا برا ہے ماں باپ سے لڑنا برا ہے شیخ سے بدتمیزی بری بات ہے استاد سے بدتمیزی بری بات ہے اور شوہر کو بلا وجہ بیوی کو ستانا حرام ہے اور بیوی کو اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنا حرام ہے اور شوہر کے اعزاز کربا کے ساتھ گستاخی یا استغنا اور لاپرواہی کرنا شوہر کے رشتے دار آ گئے شوہر کی بہن آ گئی یا کوئی فوراً اس کی اکرام کرو اگر تم محبوب بننا چاہتی ہو شوہر کی نظر میں شوہر کے رشتے دار اور خون کے رشتے شوہر کے ماں باپ آ جائیں شوہر کی بہن آ جائے شوہر کی پھوپھی آ جائے اس کا اکرام کرو تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو اول تو تم کو مزہ آنا چاہیے کہ میرے محبوب شوہر کے رشتے دار ہیں تمہیں مزہ آنا چاہیے اور اگر تم کو سزا لگتی ہے یہ بات تمہارے وہاں تمہیں شوہر کی محبت نصیب نہیں ہے ورنہ شوہر کے رشتہ داروں کی اور شوہر پر بھی واجب ہے کہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی عزت کریں اپنے اپنی بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح ان کا اکرام کرے تو آجنی مشر نفسی کا کیا مقصد ہوا کہ اللہ ہدایت تو آپ نے الہام فرمایا رشت تو دے دیا راشدون کے قافلے میں ہم کو آپ نے داخلہ عطا فرما دیا لیکن یہ نفس ظالم دشمن ساتھ میں ہے ایسا نہ ہو کہ ہم راشدون کے قافلے سے اپنے نفس کے کمینے پن کی وجہ سے وہ حرکت کر بیٹھے کہ جس نے ہمارا رجسٹر سے رجسٹر راشدون سے کہیں ہمارا نام نہ خارج کر دیا گیا کہ نکل نالائق تو کہاں سے گھس گیا اولیاء اللہ اس کو میں نے رقص ہدایت دی اور تو بدماشیاں کرتا ہے بال سفید ہو گئے جغرافیہ بدل گیا قبر کی منزل سامنے نظر آ رہی ہے مگر بقول ڈاکٹر عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نظر سوئے مرکز قدم سوئے مرکز قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے قبرستان جا رہا ہے اور دیکھتا ہے ادھر ہے الفیشن اسٹریٹ کو دیکھتا ہے دیکھا ہم نے جانا جا تو رہا قبرستان اور دیکھ رہا الفیشن اسٹریٹ کیا لوگ میں نے استعمال کی ذرا مزے لینا اللہ تعالیٰ نے میری تقریر کو بامزہ کیا ہوا ہے یہ اس کا احسان و کرم ہے چالیس سال تک گونگا اور بے زبان رکھا گیا ہوں چالیس سال تک میں نے تقریر نہیں کی اللہ تعالیٰ کے کرم اور میرے بزرگوں کی کرامت سے میری تقریر شروع ہوئی ہے کوئی خطہ ہے دعا تقریر ختم ہو گئی یہ دونوں یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگ لو درد دل سے مانگ لو کبھی کبھی دو رکعت حاجت پڑھ کے مانگ لو اللہ علمی رشدی و آدنی میری شر نفسی کیونکہ علم کے باوجود انسان گدھاپن اور کتا پن اختیار کرتا ہے میں قسم کھاتا ہوں مسجد میں واللہ کتنے ہم لوگ گناہ ایسے کرتے ہیں جس کا ہم کو علم ہے مگر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو پسے پش ڈال کر نفس کی عظمتوں کو ہم آگے رکھتے ہیں دشمن کو آگے کرتے ہیں دشمن کو خوش کرتے ہیں شیطان و نفس بقول دشمن پیمانے دوست بے شکستی دشمن کے کہنے سے اللہ تعالیٰ کے پیمان اور عہد کو اور ان کے حکام کو ہم توڑ دیتے ہیں بے بی کی عرض کے بری دی ارے ظالم بے غیرت ذا غور تو کر کہ تم نے کس سے رشتہ جوڑا اور کس سے کاٹ لیا اپنے مولا سے رشتہ کاٹ کر بدنظری کرتا ہے یہ شعر میرے شیخ بہت پڑھتے تھے بقول دشمن پیمان دوست بے شکش تھی بقول دشمن پیمانے دوست بے شکست دی بے بی کے حس کے بری دی اور باقی کس سے کٹ گئے اور کس سے جڑ گئے نفس شیطان سے جڑ گئے اللہ تعالیٰ توفیق دے اختر کو بھی اختر کو بھی اور میری ضروریات اور اولاد جسمانیہ کو بھی اور میرے روحانی دوستوں کو بھی اور ان کی برکت سے مجھے بھی محروم نہ کرے میرے دوستوں کی برکت سے کل سے میں گیارہویں تاریخ کا یعنی امتحان دوں گا مگر یہ گیارہویں کے معنی فرسٹ ایئر ہے میں جملہ فرسٹ ایئر حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھ سے مجھ سے ملاقات تنہائی نہیں کرنے میں فرسٹ ایئر لوگوں کا کچھ ذرا جائزہ لیتا ہوں اچھا اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیں نعمان احمد اور دوسرے اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دے دیں محمد عقیل اور اللہ تعالیٰ اللہ کریں دعا کریں کہ اللہ مجھے دین پر قائم رکھے اور صحت عطا کر دیں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہو کو اچھا بھائی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے موچوں کے بارے میں ہلکو شارب سنت الشوں کا موڈنا سنت ہے ان دا ابی حنیفہ و ان دا صاحب بھی یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور صاحبین کے بھی نزدیک لہذا بتا دیا کہ کسی کو کئی چیز میں دقت ہوتی ہو تو مونڈنا بھی جائز ہے بلکہ سنت ہے حلق ہلکو و سنتن ہاں استرا یا بلٹ جیسے بھی ہو لیکن ایک صاحب نے کہا کہ میرا منہوٹ سوج گیا لہذا کسی کا مہوٹ سوج آئے سوج آئے تو ان کو کیا ضروری واضح نہیں ہے وہ اپنا اس لیے سنت ادا کر لیں مشین سے یا پیسے سے نے بتا دیا کہ پہلے چونکہ بتا چکا ہوں کہ اس میں کچھ فوکا کا اختلاف تھا لیکن بڑے مفتی نے فرمایا کہ جب امام ابو حنیفہ کا قول مل جائے اور صاحبین کا تو پھر حنفی حضرات کو یہی کافی ہے اور اختلافات کو نظر انداز کر دینا چاہیے اس کا کوئی درجہ نہیں بہت بڑی محنت اس پر ہو رہی ہے امید ہے کہ ایک رسالہ آ جائے گا ایک بڑے مفتی صاحب اس پر کوشش کر رہے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہمارے دلوں کو اے خدا اپنے کرم سے ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دے کہ ہمارے دلوں کو ایمان دلوں میں ایمان کو محبوب اور مرغوب فرما دے اور کفر کو اور گناہوں کو بڑے گناہ چھوٹے گناہوں کو بھی مکرو فرما دے اور ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے کہ اختر کی زندگی کی ہر سانس میرے گھر والوں کی زندگی کی ہر سانس اور آپ سب حاضرین دوستوں کی ہر سانس اور غائبین دوستوں کی بھی ہر سانس اے خدا آپ کی مرضی پر فدا ہو آپ کی خوشیوں پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اپنا اکثر نہ اس کی ضروریات جسمانیہ نہ اس کی دوست احباب روحانیہ نہ حاضرین نہ قائدین کسی کی ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے اے اللہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور ہر طال آپ کو خوش رکھے یہ ایمان و یقین و محبت ہم سب کو عطا فرما دے اور دنیا بھی بنا دے ہماری اور آخرت بھی بنا دے دنیا میں بھی ہم کو باعزت فرما آخرت میں بھی باعزت فرما اور دونوں جہان کے مالک دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہم ہمارے غائبین دوستوں کو بھی آخر و الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ